صورت البقرہ آیت ایک سو بیاسی فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور الرحیم جو شخص کسی غلط اور ناجائز وصیت پر ورسا اور اہل وصیت میں شریعت کے مطابق صلح کرا دے تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ تو گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرماتا ہے تو جس نے اصلاح کی غرض سے ایک برائی کو مٹایا وہ مغفرت کا زیادہ مستحق ہوگا